ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي لي صدري ويسر امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اللهم صل صل على على سيدنا سيدنا مولانا مولانا محمد محمد في في افضل كلامنا اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا آخر احترام صدر جلسة معزز علماء کرام سامعین اظام اور پردہ نشین خواتین اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے کلام پاک کی نسبت سے جمع کروایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول کروائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنا جیسا کہ تقریب کے شروع ہونے سے پہلے ہمارے پاس میں جلسہ نے دو درخواستیں کی تھیں ایک درخواست مسجد کے باہر جو شور شغل ہو رہا ہے میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں منتظمین اس شور شبق کو ختم کریں ہمارا مزاج نہیں ہے بہت نازک ہیں آپ جو زور بیانی دیکھتے ہیں تقریر میں اور دوسری درخواست یہ جو بی ایس ایف ہے بارڈر سیکورٹی فورس ٹیک لگا کر بیٹھے گھر یہاں کون بھی سری لنکا پاکستان حملہ نہیں کر رہا آپ کو سامنے بیٹھے یہ مجلس کی ادب کے خلاف ہے اب تو مفت میں پھکٹ میں علم مل رہا ہے پہلے ایک ایک حدیث بے عزتی نہیں ہوتی تمہیں آئے تو بے عزتی تھی تمہیں یہ سمجھو ایک مولے صاحب سوچا کہ ملا بول نہ لیا سامنے آ گئے تو ہماری ناک کٹ گئے اللہ کی قسم ناک نہیں کٹتی تمہارا مقام اونچا ہوتا مرتبہ اونچا ہوتا تمہاری عزت اسی میں ہے دیکھو کیا کبھی لنگڑے پیشاب کی جگہ مار پڑ پڑ رہا تو اسٹیک لگانے کو بیٹھے جن کو نوٹ کر لو گے اعلان کے بعد بھی بیٹھے رہے تو معذور سمجھو اس کے بعد سلام کرے سلام معذور صاحب معذور نام ہے سب دے دبی کے چیزاں میں کمپلینٹ آتا ہے رات کے ڈیڑھ ڈیڑھ دو بجے پروگرام ختم کر کر جب ہم اپنے گھر لوٹتی کی ہاتھا بندے کو کھڑے رہتی ہیں شیٹان چودھریاں صاحب نہیں کیا نہیں کیا سا میں اللہ کے گھر میں کے ہستی سننے پر اب بولتے ہیں امریکہ مسلمانوں کو پیٹ رہا ہے مسجدوں کو گرا رہا ہے گجرات میں یہ ہو رہا ہے یہ کیا کرا تھا انہوں کون امریکہ والا ہے نا ہمیں ہمارے علماء کو عزت نہیں دیے ہماری مسجدوں کو ہمیں عزت نہیں دیے ہمارے مکاتب اور ہمارے مدارس کو ہمیں عزت نہیں دیے تو بال ٹھاکرے کی جماعت کو عزت دیتے کیا بہت اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں میں یہ ممبر رسول ہے اللہ کا گھر ہے بہت نازک دور سے گزر رہے ہیں بہت نازک دور سے کل وہ حالت آنے والی ہے قبرستان میں مردے کو دفن کرنے سے پہلے یوگوں کی بھیڑوں چماروں سے لینے کی نوبت آتے دیکھو ہماری نماز جنازہ کو ہم مسجد میں نہیں بڑھا پاتے یہ اپنی خبر ہم کھود رہے ہیں ہماری عزتوں کو ہم میٹ کر رہے ہیں ہم ذمہ دار ہیں چنگیز خان کا جو ظلم و ستم ہوا بغداد کے اندر تاتاریوں نے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کیا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں اگر اس بات پر میں اپنی بیوی پر طلاق کی بھی بات کروں تو حامد سے ہوں گا ان کا جو حملہ تھا وہ جانوں پر تھا چنگیز خان مسلمانوں کو یہودیوں کو ختم کرنا چاہتا تھا تاتاری مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا کو ختم کرنے سے اسلام ختم ہو جائے گا لیکن اللہ سبار تعالیٰ نے میں سے دین کے کو پیدا کر دیا دین کے مبلغوں کو پیدا کر دیا لیکن یہ جو انگریز کی اولاد ہے یہودی عیسائی یہ بڑی تیز تباہ والی ہے اور ہوشیار ہے اور چالاک ہے ہندوستان کے اندر بھی انیس سو سینتالیس کے بعد اور حالیہ پانچ سات کا یا دس سالوں کا آپ کمپیئر کریں معائنہ کریں موازنہ کریں ہندوستان میں بھی انیس سو سینتالیس کے بعد سے ہر آئے دن فرقہ وارانہ پتا ہوتا تھا ہندوستان کے اندر ایک جمہوری ملک ہے ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے یا ہندو عیسائی برہمن بدھ ہر قسم کے ہر فرقے کے لوگ رہتے ہیں ہر فرقہ مہاراجا فساد میں مسلمان بھی رہتا ہے خرید ہندو لڑے تو مسلمان سے عیسائی لڑے تو مسلمان سے برہمن لڑے تو مسلمان سے شیڈول کاسٹ یا ماں کی جنا کی بات کرنے کے لیے آئے لیکن اس نے کہا ایسا نظام ہے معیشت اس نے ہندوستان کے اندر عرب ممالک کے اندر سرایت کر دیا ٹھیک ہے مسلمان رہو جنا تمہارے پاس حرام لیکن سود میں ملوث ہو کر اپنی ماں کو روزانہ تیس پر سات پر دبا کپڑے نکال کر بادل کا پردہ ہو کر اس کے ساتھ وہ کام کرو جو ایک کتا کتاب کے ساتھ کام کرتا اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں آپ نہ میری پیشانی میں لکھا ہوا ہے کہ میں میں بس نہ پڑھن کے بغیر طالبان دہشت گرد اب یہاں کتنوں کا پتا پانی حضرت لفظ کے کیوں بولتے ہیں سے کو نہ نام کتنی بڑی آرام کی ہے دیکھو چنگیز خان ہلاکو تاڑیوں کا جو حملہ تھا وہ آسان تھا ایک تو میں سو پیدا کرتے تھے لیکن ان زمینوں کا جو آج حملہ ہے وہ ہمارے حقائق پر ہمارے مذہب پر ہمارے اسلام پر تاج قوم نے قرآن کے مقابلے میں جھوٹا قرآن دیکھو مسجد میں ایک جلسہ ہوتا ہے پانی اور ایک جلتا باہر ہوتا ہے ہمارے اکاؤنٹ کر رہا تھا خبر کا بیٹا خبر جیل میں پیدا ہوا لیکن آج تک اس کی کسی آیت کا جو حوالہ نمبر ریفرنس نمبر حدیث کا سفا نمبر اور حدیث نمبر جو اس نے بتایا آج تک کسی مئی کے لال میں نہ اس کا جواب دے سکا نہ اس کے مقابلے میں کوئی مثال پیش کر سکا حضرت کا مثال یہ تھا کبھی حضرت مسجد میں تقریر نہیں فرماتے تھے تھی دوا کس کو دینی چاہیے جو مریض ہے پورے داڑھی والے اور ہم جو بیان کرتے ہیں داڑھی مڑوں گا آپ کے سامنے کر کر پیدا ہے جو آدمی بھی ہے وہ یہ سمجھتا ہے پیشاب کی پاکینی اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتے بس اس کے بعد نو انٹری کا بہت لگا ہوا نظر آتا ہے اصل نیا انہیں چماروں کے بچوں سے ہے کتاب انہیں سے اب تو اہل علم آپ کو نمازی نماز کا بیان بے نمازی کے سامنے پردے کا بیان بے پردہ عورت کے سامنے سڑک میں سب آ جاتے ہیں اب یہاں کوئی اور بے پردہ تھوڑی نہ آئی ہوگی اگر وہ بے پردہ نہیں بھی ہوگی دادی جان کا دادی جان کا برقع لے کر بھی مانگ کر لے کر آئی ہوگی دوسرے پردہ دار عورتوں کے سامنے اس کی نہیں ہوتی جیسے کوئی پردہ دار ہو جب شادی کی محفل میں جاتی ہے اور کی پارٹی میں جاتی ہے تو اپنے برسے کو اتار دیتی ہے کہ کہیں عورتوں کی نگاہ میں میں گر نہ جاؤں کیا دیکھیں اور چنگیز اور ہلاکوں نے کبھی قرآن کے مقابلے میں دوسرا قرآن نہیں بنایا بنایا مگر مسلمان قوم کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان ملتا اور اس کو قتل کرنا چاہتا اور ان کے بات چھری نہ ہوگی کہتا کہ بھائی صاحب آپ لیٹ جائیے میرے پاس چھری نہیں ہے گھر جا کر سرکاری کاٹنے کی چھری لے آ کر ان کو کاٹتا مسلمان روک نہیں کرتا تھا یہ حالت آ گئی لیکن عقائد پر ضرور نہیں کی قرآن پر حق نہیں تھا وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ کلام پاک کی تیئیس آیتوں کو تم نکالو وہ یہ نہیں کہتا تھا آیا ہے جی ہاتھ کو مسجد کا ملا نہ پڑے اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور بڑا نازک ترین دور ہے یہ امتحان کا دور ہے یہ آزمائش کا دور ہے یہ ترمی کر اپنی لاتے قبر کے اندر زندہ اتار دو یہ دور بڑا نازک ترین دور ہے ہر گاڑی والا عبداللہ عمر نظر آتا ہے ہر پگڑی والا اسامہ نظر آتا ہے ہر وغیرہ دہشت گردی کاٹا رکھتا ہے اتنی بڑی سے پاکستان کی لال مسجد اور کامیاب رکھتا کچھ خبر ہے ساتھی حضرت آپ سترتا ہتھیار رکھے کر دینا کیا ضرورت ایک ایک ساتن رکھنے کی بم رکھنے کی گولا رنڈی عورتوں سے ہوتا شرابیوں سے ہوتا اب ہم پکوان ہمارے ماہر القرآن کے جو مصنف اور مولف ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے ہیں مولانا رفیع عثمانی چار جمعے کے دن مشرف کے کتوں نے جامعہ لال مسجد پر بمباری کی منگل کی رات ڈھائی بجے ان دونوں کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ایک مطالعہ ایک کمپرومائز کی کوشش کی گئی اس کے اندر حضرت غازی نے شرط یہ رکھی میں حکومت کے ہاتھوں گرفتار نہیں ہوں گا اس مدرسے کو وفاق المدارس کے حوالے کر دوں گا تو پاکستان کی مدرسوں کی یونین ہے اس کو دے دو اور مجھے اپنے ملک اور اپنے گاؤں کے گھر میں مجھے نظر بند کر دو یہ شرطیں چل رہی تھی علماء نے بڑی مجبوری سے بنوایا بھی تھا اس وقت غازی نے بات کہی ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں میں شہید ہو جاؤں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آج کامیا اور رکھی لیا اور لال مسجد کے لحاظ سے وہ تم ایگزامینیشن کر لینا معائنہ کر لینا اللہ کی فصل ایک ہتھیار بھی یہاں نہیں ہے لیکن میجر نے اور جانے نہیں دیا اگر آپ جائیں گے وہ کڈنپ کر لیں گے آپ کو پھر حکومت کو مجبور کرے جانے نہیں دیا سو شاہی نے اللہ کی پسند کھا کر ایک گولا بارود نہیں ہے ایک ہتھیار نہیں ہے میری شہادت کے بعد امریکہ کے اداروں پر چلنے والے یہ فالتو کتے اندر ہتھیار رکھ کر ساری دنیا کو سامنے زمین کریں گے برداشت کرے گے اگر دیکھ لیتے مشرف کی پول کھل جاتی دیکھنے نہیں دیا گیا ان کو جانے نہیں دیا گیا معصوم لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں اللہ رسول کی سزائے لگانے والی بچیاں پرانا حدیث میں جینے اور مرنے کی قسم کھانے والی بچیاں دودھ کی مائیں اس پر نے زہریلی گیس کو چھوڑ کر کروا دیا ان کا جرم کیا تھا شہری پیڑھی بلو فلم جسے کہتے ہیں وہ فروخت ہو رہے تھے انہوں نے جا کر دکانداروں کو وارننگ دی کہ دیکھو لڑکیوں کا مدرسہ قریب ہے یہ چیڑیاں اگر تم فروخت کرو گے ہو سکتا ہے مدرسے کی کوئی طالبان چیڑی کو خرید لے اور پھر اس کا ذہن مدرسے سے بڑا ہو جائے پر عمر اس کی سزا ہو سکتی تھی یا پھانسی کی سزا ہو سکتی تھی یا کی سزا ہو سکتی تھی صرف انڈیا نے کیسے پیدا کیا یہاں جو ہے طالبان حکومت بن رہی ہے دہشت گرد بن رہے ہیں بنیاد پرست بن رہے ہیں حکومت کے مخالفت میں حکومت قائم کی جا رہی ہے اسٹیٹ کے مقابلے میں بنا تھا ضلع کے نام پر نہیں بنا تھا مساج پارلر کے نام پر نہیں بنا تھا وہ کنجری کی بنیاد پر بنا تھا وہ اسلام کی بنیاد پر بنا تھا وہ مسلمانوں کی کنٹری کے نام پر بنا تھا جو من حکومت کے کرنے کا تھا آپ نے چور کو پکڑ کر ہندوستان میں پولیس کے حوالے کیا پولیس انعام دیتی ہے یا پر مقدمہ چلاتی ہے ہندوستان کی کافی پولیس انعام دیتی ہے آٹو ڈرائیور سکیور کے اندر ہر واقعہ ہوتا ہے کسی آٹو ڈرائیور کو قرض ملا سیور ملا اور جا کر کمشنر کے دفتر میں اس نے واپس کیا تو کمشنر اس کو ایمانداری کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے تو کام حکومت کے کرنے کے ہیں اگر پبلک اپنی خوشی سے کرتی ہے تو حکومت اس کو انعام دیتی ہے رنڈی کھانے کو بند کرنا عراق کے اندر جو زہریلی گیس قوم پر چھوڑی اللہ کی اس سے خطرناک قسم کی زہریلی گیس ان تعلیمات پر چھوڑی گئی وہ سانس جلتے رہتے ہڈیاں چٹکنے لگتی تھیں خون کی خیر ہوتی الٹی ہوتی مر جاتی حرام دادا ابھی ہے گریس کے اندر آ گیا انسان لوگ شہر جو اسرائیل چاہتا ہوں تو سوئی کر اللہ سے تعالیٰ نے بات کرایا یہ زندہ درگور کی جانے والی اور ان سے پوچھا جائے گا اس گرم کے اندر تمہیں زندہ کمر کیا گیا میری ماں تنخواہ پینتیس ہزار ہوگی معلم کی تنخواہ بیس ہزار روپے ہوگی علماء نے جو بھی تین دوست پر اڑا دیا کہ حکومت کا پیسہ لیں گے کل حکومت کے غلام بنیں گے اور ہندوستان کا اثر وہ ہوگا جو انڈونیشیا اور ملیشیا کا ہوگا ان کی اسکیموں پر عمل پیدا ہونا پڑے گا وہ کہیں گے فیملی پلاننگ کے بارے میں بیان دو فیملی پلاننگ کے بارے میں بیان دینا پڑے گا وہ کہیں گے کہ مسلمانوں کو جمعہ میں ملا جو ہے تاری ملا ٹائی لگایا ہوا ہوگا علماء نے کہا ہم قرآن پانی کا کھا لیں گے سنتے کا کھا لیں گے بھیم کا کھا لیں گے قربانی کا کھا لیں گے چہلو اور اور چٹی کا کھا لیں گے لیکن ہمارے بڑوں نے کہا کہ تمہارا پیسہ ہم قبول نہیں کریں گے کتنے پاس دو ڈھائی مہینہ پہلے بہار کے علاقے میں پروگرام کے سلسلے میں گیا تھا کسی سفیر کو تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کچھ سفیر ہوں گے جھوٹے مانا ہر جماعت میں جھوٹے ہیں ڈاکٹروں میں نقلی ڈاکٹر انجینئر میں نقلی انجینئر تو میں بھی ہوں گے خدا میں جھوٹا ہوتا ہے سلینا کی رات میں اللہ نے فرمایا بکایا اللہ بچوں کو اللہ پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہارا و تو پرور کروا خدا میں جھوٹا خدا نبی میں جھوٹا نبی مجدد بڑا آواز کیوں کم کر رہے ہو بڑا آواز بڑھا کوئی ڈر کی بات نہیں ہندوستان کے ذرے ذرے پر ہمارے بزرگوں کا خون ہے شان کے ساتھ جیئیں گے شان کے ساتھ مریں گے ذلت کی زندگی نہیں گزاریں گے اگر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گیدڑ کی سب سارا زندگی سے شیر کی ایک کی زندگی بہتر تھوک دو ذلت کی زندگی کو تھوک دو ذلت کی زندگی کو پکڑ سے کہو مسلمان پیدا ہوا مسلمان ہو مسلمان مرو کرا کی وردی آئی حکومت کی کرسی آئی نیم پلیٹ بدل کو کرانا میں بات کرتا ہے اسپیٹ کا بچہ ہے مسلمان پٹانا بچہ ہے کہ مسلمان کا بچہ ہے اللہ کرے اس کی لاش مسلمانوں کے قبرستان کو نصیب نہ ہو سینا کھول کر دن کے اجالے میں کہو کہ اگر ندیے محفوظ ஈமானுக்கு بن کر پکا کر آتی ہے تمہاری سب یہ میں جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ تمہارے نسخے کا ہے کون دیکھ رہے ہیں سات سال کا بچہ گیارہ سال کی بچی اما بیٹی فاطمہ نام کی آٹھ بیٹا ہوا عثمان نام کا بچوں کے سامنے ہونے والی تعلیم ہے حسین احمد کرنی کوثر کا پانی نہیں ملے گا حضور کی شفاعت نہیں ملے گی خبر میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا فریشتے میرے ساتھ عزت کا نہیں کریں گے ایک چور ہے پکڑا لیکن اس نے چوری کا مان جس آدمی کو بیچا قانون کی نگاہ میں وہ بھی برا ہے کے ساتھ اس کی پیشانی میں چوری نہ ہے یہ چور ہے یہ چوری کا لیکن قانون معاف نہیں کرتا یقیناً تمہارے دل میں ایمان ہوگا لیکن اللہ کے نبی کے دشمن ان کے چہرے بنانے والوں پر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے نبی معاف نہیں کرتے اور سنو کوئی یہ بات سننے کے بعد سچے اس کے باپ کے نقطے کو پیدا ہو کر آیا تو انہیں زندگی میں بلٹ نہیں لگاتا چہرے کو انہیں سچی باپ کے نقطے کو پیدا نہیں کہ رات شہری میں پیدا ہوگا حرام کا پیلا ہے تو انشاءاللہ اس کے بعد وہ جو ہے اس طرح اپنے چہرے پر لگا کر دنیا میں سب سے پہلے داڑھی منڈے کی سزا کا کوئی بھی مانو ابو جہل کے چہرے پر داڑھی تھی ابو لہر کے چہرے پر داڑھی تھی اتبا کے چہرے پر داڑھی تھی شیما کے چہرے پر داڑھی تھی پراؤ کے چہرے پر داڑھی تھی یزید کے چہرے پر داڑھی تھی وہ لوگ مردانیت کی علامت سمجھتے تھے سب سے پہلے داڑھی اڑنے کی جو ابتدا ہوگی وہ قوم لوت سے یہ کام ہے جس کو کہتے ہیں لوٹی کام مردانہ غیر عورت کو پکڑ کر ہم مستری کرے آ اسے بنا بولتے رنجی خانے میں جا کر عورت سے بھی جا اسے بنا بولتی اب یورپ کنٹری جو پوری دنیا کو کہتی ہے ہم امن کا پیغام دے رہے ہیں پیس کا پیغام دے رہے ہیں اسلام سے دہشت گردی کا پیغام دے رہا مسلمانوں کے مدرسوں میں دہشت گردی سکھائی جا رہی ہے کیا ہے دہشت گردی ہم کہتے ہیں کہ عورت سے ملاقات کرو تو نکاح کرو ہم کہتے ہیں اور ماں بنتی ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور بہن بنتی ہے بھائی کے لیے رحمت عورت بیٹی بنتی ہے ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا وسیلہ یہ دہشت گردی مدرسے کا سبسہ ہوا وادی ہوا ایک بچے کسی بچے نے بھی کوئی بات اخلاق کے خلاف کے خلاف بتائی اس کسی نے ماں باپ کی عزت کے بارے میں کسی نے نماز کے بارے میں کسی نے اخلاق دہشت گردی تم حکومت میں قانون پاس کر رہے ہو کہ مرد مرد کے ساتھ اس کی پہانے کی جگہ سے دلا کا کام کر سکتا تم حکومت نے قانون پاس کر رہے ہو کتا اور کٹیا جیسا آپ کی رضامندی سے مل سکتے ہیں امریکہ کی گلیوں میں برطانیہ کی گلیوں میں ایک گاڑی ایک دانی عورت سے دونوں کے کامپرمائز اور دونوں کے اتفاق سے چھاڑ کے نیچے علاقوں پر برطانیہ میں سیٹ کے اوپر بیٹھ کر دینا کر یہ امن قدر ہے اور ہم کہتے ہیں ولاقت رسول جینا ہندو کا نا پاری کا جینا طرح کیوں تجھے کیسے ہمت ہوئی چند گئی کر تو آ رہا تجھ پر جو ہے جرمانہ امن مدد دیتے پوری طالبان کی حکومت میں میں خدا رسول کا لے کر کہتا ہوں ایک عورت کی آبود ہو تو بتا ایک عورت ایک قتل ہوا اس کو بتا دو ایک ہو تو بتا دو ایک چوری ہوئی ہو تو بتا دو ایک گولی چلی تو بتا دو کتنی بڑی نقل دنیا میں نہ سات زمینوں میں اس سے بڑی قوم ہے نہ سات آسمانوں میں اس سے بڑی قوم ہے باقی آپ بتا دو حضرت اللہ عمر اللہ تعالیٰ سے تو سلفان نہیں ڈرو وہ دہشت گرد نہیں وہ ہمارے امیر ہیں اللہ نے صحت دے یہ بات ہے باقی حکومتوں سے لڑنے کی طاقت دے وہ بے حیائی کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ زنا کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف لڑ رہے ہیں ایک ایک زبان کی بولی ایک ایک وقت الگ الگ ہوتی ہے ہندوستان میں اٹھارہ سو ستاون برطانیہ پر ایمان لاتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ جسے دہشت گرد کہتا ہے تم ہم اسے دہشت گرد کہیں گے تو لکھو گاندھی جی دہشت گرد ہے اس وقت اس نے کہا انگریزوں کے خلاف جب موچا سمانا گاندھی نے کو صاف کر رہی تھی وہ بندن کی بندن پر اس کا عشق مار اس کو رہا تھا تو سب سے پہلے شادی کی بات انیس سو ستہتر میں ٹوائلٹ کے اندر اس نے کی تھی گندا گندہ آگے اور اس گندے آدمی کی بات پر آپ کی مان لے مداری دہشت کر ہے تو ایسی قوم جن کے یہاں بے حیائی ٹی وی کے اندر ایڈورٹائز آتا ہے بیمل کپڑے بیمل شو روم پہ کا کپڑے کا شوٹنگ کا اور لڑکی آتی ہے ننگی اصل سے کپڑے کا اور لڑکی کو بتایا جا رہا ہے ننگی یہ کیا ہے آٹھ ہے اور کلا اور گئی سیکس ایجوکیشن گئی سیکس یعنی مرد مرد سے عورت عورت سے انہوں نے معلوم بات کیا یہ سب سے پہلے دنیا میں داڑھی بنانے کی جو بات آئی قوم لوٹ میں آئی قوم لوٹ کو دنیا کی پہلی نقل انسانی ہے جو آدمی کے ساتھ آدمی زنا کرتا تھا اطاط اجالا شہر اللہ نے کلام پاک میں بلوایا تم مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر تو مردوں میں بھی زنا کروانے کی عادت تھی تو آپ اتنی بڑی گاڑی لینے پر جا کر کو گھر کو کر کرے تو اس کے واسطے سب سے پہلے اور لوٹ کا آدمی گاڑی کو نکال کر عورت کی شکل بنانے کے لیے دوسروں سے اپنے پہانے کے مقام پر پیشاب بازو لگوانے کے لیے سب سے پہلے دنیا میں گاڑی اور محدود کے لوگوں نے لگائی اب اس کے بعد کسی آدمی کے چہرے پر صحیح بات کو پیدا ہوا ہے انہیں انہیں مٹارا گاڑی دیکھ لو غور کر لو موبائل میں فوٹو پکڑ لو سنڈے کو یا کسی شادی شراک سے موقع پر گاڑی مٹایا اس کے دل میں ارادہ ہے مردوں سے جنا کریں قومی روپ کا ہاتھ یقین ہے صحیح ترقی کر دی جاتی ہے کھدائی ہوتی ہے کھنڈرات کی حیدرآباد سے کردارہ جمعہ نہیں اس سے پہلے والے جمعہ کا اخبار ہے میرے پاس ہے اب منگاؤ یا انٹرنیٹ پر آن لائن اخبار ملتا ہے آپ کو دہلی منصف اردو ڈاٹ کام اب ڈالی جب خدائی ہوئی پومائی شہر اسلام کا نام علاقے کا نام یا ہے اللہ نے ان لوگوں کو سمجھایا سمجھایا حضرت علیہ سلاق السلام کے پاس جب سے آئے اتنے حرامی لوگ تھے کہ فرشتوں کے ساتھ جنا کرنے کے لیے چلے گئے خدا کی سیرت کو جوڑ جایا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بستی کو تم اٹھا دو جنہیں امین ایک پر میں اس بستی کو اٹھا دیا آسمان تک لے گئے پلٹ دیا اس اب خدائی ہوئی اس خدائی کے اندر ان کے گھر ان کے کچن اب ان کی کچھ لاشیں ہیں جو لیٹا ہے تو ایسے ہی مر گیا جو کھڑا ہے تو وہ نہیں مر گیا آپ کہیں گے حضرت ہزاروں سال کی لاشیں اب تک کیسے باقی وہ باقی رکھنا چاہ رہے تمہارے انسان کے بنائے ہوئے فریج میں دس دس مہینے سال سال تک گوشت باقی رکھ سکتا ہے اللہ آباد کی نشانی باقی رکھنا چاہ رہے تو اللہ کے لیے گئے جمعہ نہیں اس سے پہلے والا جمعہ آن لائن بھی اخبار ملتا یا یعنی تو حیدرآباد سے اخبار منگاؤ جہاں تمہیں نہیں مار کو شادی کر کو دیوار کو لگئی وہ قوم لوٹ کے بستی جو پلٹی اور جو انسان طاقتور قلعوں کے اندر لیٹا کا لیٹا رہ گیا کھڑا کا کھڑا رہ گیا زنا کرتا ہوا رہ گیا زندہ انسانوں کی طرح ان کی لاشیں پڑی یہ لڑکا ہوں تمہارے بچوں کو دکھاؤ داڑھی کو تو یہ انجام ہوتا ہو بہت نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں صرف ایک علاج ہے ایمان کی غلطی کو مضبوطی سے پانے اور جینے کے لیے نہیں مرنے کے لیے جیے جیسے شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین حضرت بدنی نمبر اللہ عمر قدر جب آپ نے فتوا دیا انگریز کی فوج ملٹری میں پولیس میں ملازمت میں مسلمان مقدمہ چلا تم ہمارے حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے کٹے ہیں کھڑے ہوئے لائے نے کہا کہ آپ جب سے دیں کہ جذبات میں آ کر میں نے فتوا دے دیا میں آپ کی جان بخشی کر دوں گا گرم ہو گئے حضرت آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا انار کے دانوں کی طرح لائے میری ایمان کو پوچھتا ہے حضرت میرے گھر میں کوا خود کو چلے گا کیا کرنا بل اس کر دیتی خلو اللہ پر کتنا کمینا پن وقت کی موجودہ انگریزی عدالت میں جس دن کے قلم میں سزائے موت ہو سکتی ہے اس کو لگتا جا رہا ہے اور آج کا مسلمان کہتا ہے سامنے جالے کو تھا بلی آ گیا کبا ہو خود کو چلے گا صبح ہی کالے کبے کو دیکھ لیا لکھو لکھو یہ بات کالے کبے ایک لاکھ ایک لاکھ بلیاں ایک لاکھ الو الو بولتی جس گھر میں بیٹھتا وہاں مر جاتا کرے بولتا بھی لاکھوں لاکھوں کالے کبے لاکھوں بلیاں ہماری تقدیر کو نہیں بگاڑ سکتی اور اگر صبح اٹھ کر تو نے بے نمازی عورت کے چہرے کو دیکھ لیا اور نمازی عورت نے بے نمازی مرد کے چہرے کو دیکھ لیا سو لاؤ سونا سو اور کروڑوں پیڑیاں وہ کام نہیں کرے گی نہ ہو سکتا جو تیری گھر کی بے نمازی عورت مجھے ڈبا رہے ایمان بنتا ہے کیسے بنتا ہے ان میں ہمارا سے تنوار کی بات سے بڑے نہیں بلکہ تمہارا ہاتھ بھی کٹا ہو تمہاری آنکھیں بھی نکلی ہو تمہارے پیر بھی کٹے ہو buscando واقعہ انہوں نے کہا چائے کی پتی کا عرب ہے دودھ نصیب نہیں لا خلافت راشدہ کی مثال کو زندہ کر دیا ہمارا کیا ہونا تھا کیا قصور تھا ایسی حکومت جو ہے اللہ نے دنیا سے چھین لیا سوکھی گلی ہوئی رات کی روٹی کے ٹکڑے تھے تو یہ جو مہمان تھے عالم بولنے کی عادت ہوتی ہے ملا عمر سے کہا امیر المومنین پشتو زبان بات کرتے ہیں ان کا ترجمان تھا ٹرانسلیٹ کرنے والا وہ اردو سے ان کو پشتو زبان میں ترجمہ کراتا تھا کہا کہ امیر المومنین سے کہو ٹھیک ہے تم سوکھی روٹی کھا لو یا عرب میں تم جو ہے نہا لو مہمان کا اکرام تو کم سے کم تین دن کرنا سنت ہے یہ کہو امیر المومنین سے ان کا پیٹ چلا مہمان کا اتنی دور سے ہزاروں روپے خرچ کر امیر المومنین کو دیکھنے گئے تو عرب میں سکی روٹی ڈبا کو کھلا دینا انہوں لوگ تو پشتو زبان میں امیر المومنین کو یہ پیغام پہنچائے آپ کا مہمان آپ سے یہ شکایت کر رہا ہے امیر المومنین ملا عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے فرمایا میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ افغانستان کا ایک ایک بچہ سادن میں روٹی ڈبانے کے کھانے کے لائق جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک میں سادن کو اللہ دے گا ایک مرتبہ جمعہ میں لیٹ آئے اللہ اللہ اللہ حرام دادے کہتے ہیں اسلام دہشت کر کے مسلمان دہشت کر گاندھی جی تیرا باپ تھا جو کہا تھا کہ اگر میرا چلے ہندوستان کے اندر صدیق اور فاروق کی حکومت کو چلا کر بتاؤں گا تیرے باپ نے کہا تھا جمعہ میں لیٹ آئے کہا کہ بات کرنا اس سے تاخیر ہو گئی دس پندرہ منٹ میں نے جمعہ کا خطبہ لیٹ شروع کیا میرے پاس ایک ازر تھا اور وہ عزر بھی معقول تھا صاحب نے پوچھا اس دوست نے کیا ہے اس میرے فاروق رضی اللہ عنہ کروایا تمہارے امیر المومنین کے پاس ایک ہی جوڑا تھا میرے محبوب کی سنت ہے آپ نے فرمایا کہ جمعہ میں کپڑے کو دھل کر کر کے جاؤ تو اس کے دھلنے کے بعد دوسرا کپڑا پہننے کے لیے نہیں تھا امیر المین مادر کا نندا ہو کر کپڑے کو آپ کر گرم کرا کر ایسے اسلام کو کو کہا کیا تعلیم ہے کیا کیریکٹر ہے ہمارے کا بدر کی لڑائی ہوئی بول دینا یہ دہشت گردی بدر مکے سے کتنے کلومیٹر میٹر مدینے سے کتنے کلومیٹر مکے سے بدر کو چل کر کون آئے لڑنے کے لیے کافی مدینے کا سیدھا ہاتھ مارو تو بدر ملتا لنڈا ان کو رہتا تو یوں ان کے پاس جاتے سمجھ رہی بات بدر مدینے منورہ کے قریب ہے مدینے کے سمجھیے کہ ایک محلہ ہے آج اور مکے سے تقریباً آج تیز رفتار کتنے آٹھ نو دس گھنٹے لگتے مکے سے بدل پہنچنے اور مدینے سے جانے ٹیکسی میں جانے ہی جانے پہنچا کر دہشت گرد ہوتے مدینے والے مکے پر چڑھائی کرتے مکے والے بدل کے پاس آئے تھے ڈیفنس کے لیے صحابہ گئے تھے اور کہتے ہو دہشت گرد نظر آیا وہاں سے لڑنے کے لیے جو آیا وہ امن پسند اور اپنے اسٹیٹ کو بچانے کے لیے جو گیا وہ دہشت گرد جونر کہا ہے تبو کہا ہے کی پہاڑی مدینے میں نظر آتی ہے وہ جنت کا پہاڑ ہے اتنے کلو میٹر سے لینڈ کا آنے والا تاریخ کرو اور یہ وہ حساب دیکھے تو پورے پیار سے نظر بیٹوں کو مارتے نہیں مارتے کشمیر سے ٹرین کے پایا ہمیں مار ہم دہلی ریزا سے آ رہا تھا دے مار والے اسٹیٹ کو ڈیفینس کرنے والے کے لیے انعام دیا جاتا ہے مدینے کو بڑا اسلامک اسٹیٹ بن چکا تھا اسلامی حکومت تھی وہاں کی عدالت میں اسلامی لا تھا وہاں کی لکھنا اس کنٹری پر یہودی حملہ کرنے آئے مکے سے اسی دور سے حملہ کرنے آئے یہاں کی ملٹری ہے یوں کہے آئیے الحمد للہ کوئی کو سی بات ہمارے ہندوستان کی ملٹری ویسے درد بیٹوں کو مارتی ہے ہاں نفا زیرو کے ساتھ ادھر سے لوگ پاکستان کے لوگ ہیں ہوں کے گوٹا سکا لے کر بھیا بھیا گلاس پانی پلانا پانی پلانے کے لیے آیا فوراً پکڑ لیا اور جو ہے پیش کر دیا ٹی وی نے ایک گھسپیٹا پکڑا ہے ہم نام دکھانا تھا دھرنے کو حلال کرنا زندگی برباد ہو جاتی ہے اس کی بیچارے کتے کی موت مارتے ہیں مارنے کے بعد زبردستی اس کرواتے ہیں کیا بھولے بھالے لوگ کسان بکری ادھر آ گئی گائے ادھر آ گئی معلوم نہیں زیرو لین کیا آنے تک جنہوں خاموش رہتی آپ کو پکڑتے ہی فوراً گرفتار کر لے کر دوسرے دن بڑا کڑا گلے میں ہاتھ میں گڑی پاؤں میں کئی ایک زبردست جیسے محمد کا سدھا سالا گھس بیٹا بےچارا گائی کو پکڑنے آیا بکری کو پکڑنے آیا تھا کسان تھا نقلی نوٹوں کی گندی تھا ہمارے مسلمان جمعہ میں بیان ہوتا ہے کا بولے بارہ سیکورٹی پوسٹ نہ کو مان لیا جاؤ نا عالم کی بات تیری بات میرا اقبال تمہیں جنازہ بھی پڑا میں تعلیم کے ساتھ ہمارے پاس تعلیم کی عزت نہیں تمہیں جاؤ ٹھیکرا میں پڑھا لو اب میڈیا والوں نے کہا ایک اس بیٹا لشکر صحیح بات کا جیش محمد کا اخبار میں فوٹو سارے مسلمان ہمارے نام کو قلم لگا رہی ہیں تک کچھ پتا نہیں ہیں کے بیٹے کے بارے میں خبر کرائی پچاس پر چھ سال کی انگریزی عورت سے محبت کر کر کے پورے آدمی حضرت یہ عمر اس کی عمر کیا بچے کے جیسا نوازے کے جیسا سو فیصد غلط بات سو فیصد غلط بات اچھا ہیں یہ لوگ ان کے بارے میں یہی بات ہے کلام بات میں ان ندی میں یہ گونا کیا اخبار یہ لوگ وہ ہیں جو غلط خبروں کو پھیلاتے ہیں مکہ مسجد حیدرآباد میں مند کر اللہ کے لیے مجھے بتاؤ کتنا دلیم انسان بن جائے فرض کرو کہ باپ بیٹی سے جنا کرنے والا فرض کرو بیٹا ماں سے جنا کرنے والا یا اور بیٹا باپ سے لوٹی کام کرنے والا فرض کرو فرض کرو اس سے اگر یہ بولو غریب ہے انہیں تجھے دس لاکھ روپے دے دوں مزید میں گمرک کا تو رکھتا انہیں اس کی جان نکل جاتی ہے اتنا ہمارے دل میں ایمان ہے بم بنگلات ہوا ہماری مسجد میں نقصان ہوا مسجد کا شہید ہوئے مسلمان میڈیا کیا وہ بنگلہ دیش کا بھی بنگال کا بھی جتنے مسلمان آئے نا ان کا سم کارڈ ملا ارے سم کارڈ کوٹ سے کنڈی کے نام سے میں یہ کو دکھا دوں بولو کمشنر کے نام سے کو دے گا پاسپورٹ ہے میرا میرے پاسپورٹ پر اخبار میں کمشنر کی فوٹو آئی وہ فوٹو کا گیر وہاں پر لگا کر وہاں جا کر دیا تو انہیں سم کارڈ دے مسلمانوں کے نام سے سم کارڈ لے کر بم دھماکے کی جگہ فون کی جگہ رکھ کر پورے میڈیا سے خبر دی مارنے والے مسلمان مان لیجیے بس بم دھماکے میں بڑے اتنے لوگ نو پھر اس کے بعد پولیس فائرنگ جو ہوئی زخمیوں کو اٹھا کر کے جانے والے ان شہیدوں کی لاشوں کو اٹھانے والے اس ملبے کو صاف کرنے والے بم دھماکے میں اگر بولو جس پر کوئی دہشت گرد کیا بھی نو آدمی مرے پولیس اس میں تیرہ آدمی شہید ہو اس کو میڈیا بتا دیے ایک نمبر کی جھوٹی مکہ ایا اور مسلمان ایمان ہے اس کا ٹی وی پر ایمان ہے ایمان قرآن پاک جھوٹا مولوی جھوٹا حدیث جھوٹی میڈیا جھوٹی منہ رکھو پڑکو عزو کو کھڑا لے کو دیکھ کر تھا کے کتے کی طرح چمٹ کر زمین سے ٹی وی کے اوپر نگاہیں سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اب اس کی سہولت کے لیے بھائی پاس سرجری ہو گئے سامنے ٹی وی نشا کی حالت ہے سامنے رنڈی کا ناچ کہتا ہوں کہ بھئی کم سے کم عبرت تو حاصل کرو اگر دیکھنا ہی ہے عبرت حاصل کرو فلموں میں کام کرنے والی ایک رنڈی ہے میرے جانے کے بعد کہو گے مولانا رسول پر رنڈی کا نام لے لیا اللہ تعالیٰ محبو لہر کا نام لیا کوئی بات نہیں شیطان کا نام لیا کسی رنڈی کا نام لینے میں کیا ہے وہ بھی سبق کے طور پر ملکہ کراوت ایک رنڈی ہے جس نے ایک فلم میں ایک منٹ شرمگاہ کو اچھالنے کے لیے اپنے جسم کی نمائش کرنے کے لیے مانے گیا سولہ لاکھ روپے گیا ایک منٹ کا تم عبرت حاصل کرو اگر رنڈیوں کا ناچ بھی دیکھتے ہو کہ ایک رنڈی اپنی شرمگاہ کو اٹھا کر سینے کو اچھال کر ایک منٹ کا سولہ لاکھ روپے دیتی ہے پورے سال میں اپنے ملا کو تمہاری باپ کی نماز جنازہ پڑھانے والے ہو تمہاری ماں کو قبرستان تک ٹھکانے لگانے والے ہو تم کو کتنی تنخواہیں کیا سلوک ہے تمہارا کیا ہے سلوک تمہارا کون سی زندگی گزار رہے ہو بھائی کیا ہے ایمان کیا ہے اسلام کب تک کرو گے دنیا دنیا ایسی زندگی پر سو مرتبہ لان قدم کھاؤ ہمارا جینا ہمارا مرنا اس کے بعد ایمان کے لیے ہوگا ہماری بہنوں کی آب و جا رہی ہے ہمارے نوجوانوں کو فائد کیا جا رہا ہے میرے بھائی بھی یاد رکھو خدا کے قید خانے میں جو پکڑے جاؤ گے کلام پاک کے تیس میں بارے میں سورہ متفقین کے اندر اللہ نے ارشاد بنایا ان لوگ اور آگے فرمایا وہ چار لگی جہین اور اللہ تعالیٰ کی جہنم میں ہوں گے اور سورے کتاب نے فرمایا وہ نل پا ایک جگہ فرمایا پروائے جین اللہ کے پیسانے میں ہوں گے یہ تم زندگی حرامی پنے کی گزار رہے ہو داڑھی اوڑی گزار رہے ہو نمازوں کو چھوڑ کر گزار رہے ہو تو کے پجاری اللہ کے خانے میں جاؤ گے تب پتا لگے گا کہ دنیا میں موسمی تھا سنجے دت کو پونا کی جیل میں ڈالا گیا بیس پر تین دن جیل میں تھا اس کے بعد بڑی زمانت نہیں پرماننٹ نہیں یعنی ٹاٹا فور سزا کی کاپی پینٹ کر کے ہاتھ میں نہیں دیا جب دے گا تو اس کو سلینڈر ہونا ہو سکتا سزا بھی دے پرسو بھی دے کبھی بھی یہ جیل میں جانا ضروری ہے یقین کریں گے آپ یہ ٹیمپرری ضمانت پانے کے لیے انسانوں کی بنائی ہوئی انسانوں کی جیل سے کچھ دن کی محلت کے لیے اللہ کی قسم کھا کر دیتا ہوں پچاس پر آٹھ لاکھ روپے تک کیے پچاس پر آٹھ لاکھ روپے صرف چند دنوں کی محلت لانے کے لیے کلام نے نے سب کہا کہ خدا کی پکڑ زمین و آسمان کے کا مالک بنا دیا جائے بولو اللہ معافی نہ سو دستی کہ تم اس کو قربانی دینا چاہو اللہ ایک پل کے لیے تمہیں معافی کریں گے اللہ ایک پل کے لیے دنیا میں آنے موقع ہے ہارٹ کے پیشنٹ کی کینسر کے پیشنٹ کی بی پی کے مریض کی ہم موقع